یا یہ آیتوں کے شروع میں کیوں کہا جاتا ہے اللہ بتاتا ہے کہ بندے میں بول رہا ہوں تمہارا رب تم ایمان والے ہو تم مجھے رب کہہ چکے ہو اس لیے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ تم کسی اور کے نہیں میرے ہو اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں یا الذین آمنو ما لکم لکم اذا قیل فی سبیل اللہ یادینہ قلتم الارض تمہیں کیا ہو گیا جب سے کہا جاتا ہے کہ لڑنے کے لیے نکلو اس سافل تم الارض تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو اور ابھی تم بالحیات دنیا من مناخرا لگتا ہے آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو فما متا الحیات دنیا فی الآخرت اللہ قلیل دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے ویسے ہی مر جاؤ گے لیکن یاد رکھو اللہ تنفرو ادب عذابا علیما اگر تم نہیں نکلو گے میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں 了。